انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا اے فلاں کیا تم نے شادی کر لی انہوں نے کہا نہیں قسم اللہ کی اللہ کے رسول نہیں کی ہے اور نہ ہی میرے پاس ایسا کچھ ہے جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سورہ اخلاص نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے پاس ہے آپ نے فرمایا سورہ اخلاص ثواب میں ایک تہائی قرآن کے برابر ہے آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سورہ نصر نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ ایک چوتھائی قرآن ہے آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سورہ کافرون نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ چوتھائی قرآن ہے آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سورہ زلزال نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ ایک چوتھائی قرآن ہے آپ نے فرمایا تم شادی کر لو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچانوے یہ حدیث ضعیف ہے